حضرت سعد بن اطول جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کا بھائی فوت ہو گیا اس نے تین سو درہم ترکہ چھوڑا اور بال بچے بھی چھوڑے میں نے چاہا کہ یہ مال اس کی بیوی بچوں پر خرچ کروں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا بھائی اپنے قرض کی وجہ سے قید ہے اس لیے اس کا قرض ادا کرو تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول میں نے اس کا سارا قرض ادا کر دیا ہے سوائے دو دینار کے ایک عورت ان کا دعویٰ کرتی ہے لیکن اس کے پاس کوئی ثبوت یعنی گواہی وغیرہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے دے دو وہ سچی ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار چار سو تینتیس